انگریز ناپاک ہے نجس ہے زمینہ ہے صرف رنگ کا گورا اندر سے بری طرح کالا ہے اس نے پچھلی صدی میں ایک مردود کو کھڑا کیا ایک ملعون کو کھڑا کیا ایک دجال کو کھڑا کیا ایک خبیص کو کھڑا کیا ایک بدباطن کو کھڑا کیا جس کی ایک آنکھ کانی تھی جس کے دماغ میں فطور تھا جس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی جس کی طبیعت بے حیا تھی جس کا انداز دنیا میں سب سے بیکار انداز تھا جسے سنجیدہ انسان نہیں کہا جا سکتا اسے کہا کہ تو مجدد کا دعویٰ کر تو محدث ہونے کا دعویٰ کر تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر تو نبی ہونے کا دعویٰ کر یہ قوم جو آج مزاروں پہ سجدے کر رہی ہے یہ قوم جو حضرت نور کی قربانیاں بھول چکی ہے کہ کس طرح مارے کھا کھا کر کامیاب ہوئے یہ قوم جو ابراہیم خلیل اللہ کی تنہائی بھول چکی ہے ان کا آگ میں چلنا بھول چکی ہے یہ قوم جو آج مرادیں پوری کرانے کے لیے مری جا رہی ہے یہ قوم جس نے قبر اور کو بھلا دیا ہے اس قوم کے سامنے تو کھڑے ہو کر کہا تو کھڑے ہو کر کہہ دے میں نبی ہوں میں دلی نبی ہوں میں بروزی نبی ہوں اس بد نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد کہا مسلمانوں میں اس لیے آیا ہوں تم جہاد کو چھوڑ دو تلوار والا جہاد چھوٹا جہاد ہے لوگوں کی خدمت کرنے والا جہاد بڑا جہاد ہے انسانیت کی خدمت والا جہاد بڑا جہاد ہے لوگوں کو دین بتانے والا جہاد بڑا جہاد ہے نفس کی اصلاح والا جہاد بڑا جہاد ہے تلوار والا جہاد چھوڑ دو وہ چھوٹا جہاد ہے اس جہاد کا نام لینا بند کر دو اپنے مستقین سے کہا گلی گلی کوچے کوچے چلے جاؤ لوگوں سے محمد عربی کی تلوار چھین لو حضرت صدیق اکبر کا نیزا چھین لو حضرت عمر کی تیر کمان چھین لو حضرت سعد ابھی وقاص کے تیر چھین لو ان کو حضرت طلحہ کی اور حضرت زبیر کی قربانیاں بھلا دو ان کو حضرت حمزہ کے ٹکڑے بھلا دو انہیں انہیں شہدائے عہد کے بہتے ہوئے خون کو بھلا دو انہیں نبی کے زخم یاد نہ رہنے دو انہیں سورہ انفال بھلا دو انہیں سورہ برات بھلا دو انہیں سورہ فتح بھلا دو انہیں سورہ حجرات بھلا دو انہیں بدر اوہد انہیں خندق فتح مکہ بھلا دو انہیں یرمو پر کاتیا بھلا دو انہیں خشکی پہ چلنے والی کشتیاں اور دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں بھلا دو انہیں آسمان سے اترنے والا جبرائیل بھلا دو جبرائیل کے جبرائیل کے دانتوں پہ لگا ہوا جہاد کا غبار بھلا دو انہیں قرآن کی چار سو چوراسی آئے بھلا دو انہیں نبی کی کس سے نبی کی سینکڑوں احادیث بلا دو انہیں نبی کے ہونٹوں والا زخم بلا دو انہیں نبی کے دانتوں والا زخم بلا دو نبی کے سر پہ لگا ہوا زخم بلا دو یہاں تک کہ یہ کہنے لگ جائے کہ نبی زخمی ہو تب بھی چھوٹا جہاد نبی اما عائشہ چھوڑ کے جائے تب بھی چھوٹا جہاد اما ان ام سلما میدان میں خود موجود ہو تب بھی چھوٹا جہاد رب قرآن سے چار سو چوراسی آئسے نازل کرے تب بھی چھوٹا جہاد حضرت حمزہ کا جسم پہچانا نہ چاہے تب بھی چھوٹا جہاد حمزلہ کی بیوی پہلی سہاگ رات کے بعد خامد کو رہے پھر بھی چھوٹا جہاد عہد کے میدان میں ستر لاشیں پڑی ہو نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جلیبی کا جنازہ نبی کے بازو میں ہو تب بھی چھوٹا جہاد مرزا ملعون آیا اس نے جہاد بلایا ہم بھول گئے مرزا سن انیس سو آٹھ کے اندر میرا تھا گجرا والا والا یہ میرے نبی کا دشمن ہے یہ ڈاکو ہے یہ تنظیر ہے یہ بدترین پاگل کتا ہے جہاد میرے نبی نے کیا وہی بڑا جہاد ہے جو جہاد قرآن میں آیا وہی بڑا جہاد ہے جو جہاد صدیق فاروق نے کیا وہی بڑا جہاد ہے حیران کر دو مرزا کی موت کے سو سال گزرنے سے پہلے مرزا کی قبر پر ایسی آنکھ لگائیں گے قیامت تک کوئی جہاز کے انکار کی ہمت نہیں کر سکے گا تکبیر